حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ اللہ کے احکام پر ہمیشہ پوری طرح قائم رہے گا اس کی مخالفت کرنے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر سات